میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ جہاں پر اس طرح کی سیلیبریشن جو ہے وہ بڑے ہی برے طریقے سے منائی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھ لیجیے دو دن سے عذاب کا شکار ہے کیونکہ بہت تیز آواز میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ملی نغمہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا اس میں لسانی تنظیموں کے اپنے بنائے ہوئے گیت اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں اللہ بہت ہی زیادہ دھما چوکڑی فائرنگ اور تکلیف معاملہ تو ان شاء اللہ بھی ہم گفتگو کریں گے جشن آزادی کے حوالے سے تحریک پاکستان کے حوالے سے اور خاص طور پہ اس بات پر کہ تحریک پاکستان میں علماء سنت کا کیا کردار ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افسوسناک خبر آپ کو سناؤں پہلے کہ صرف آج جو ہے وہ صرف کراچی میں پچیس سے زیادہ موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گئے تیز موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے یہ جیو نیوز کی رپورٹ میں نے آپ کو بتائی تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں ہم جس آزادی کو یا خوشی کے سما کو جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہو کر منانا چاہتے ہیں اور پاکستان کہ قیام کا جو بنیادی مقصد تھا ہم یقینی طور پہ اس کو بھلا بیٹھے ہیں ہم میں چیک اور پاکستان میں بد امنی کا باعث اور پاکستان میں جو گناہوں کا سیلاب ہے اس کا باعث شاید ہماری اکثریت تھی تو مجھے بہت دکھ ہے بہت افسوس ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹکر پڑا کہ پچیس سے زیادہ لاشیں جو کہ ون ویلنگ کے حوالے سے تھیں ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلانے کا ایک بھوت سوار ہے گزشتہ کافی جو ہے وہ برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر اور فائرنگ بلا وجہ کی فائرنگ سے کتنی ہلاکتیں ہوئی یہ نہیں مانگی ہمارے یہاں ہم نے عجیب و غریب قسم کی رسمیں بنا دی ہیں اور آج یقین کریں کسی قسم کی آواز دیکھیں میرے بیک گراؤنڈ میں اگر اللہ کرے آپ کو آواز نہ آ رہی ہو لیکن میں ہم میں کیا پورا گھر ہمارا رشتہ ہے کل سے اور مطلب سب کیا بتائیں آپ کو اللہ تعالیٰ خیر ہم ہمیں بحثیت قوم جو ہے وہ ایک قوم بننے کی توفیق ہے ہم قوم نہیں بنتے جی ہاں ون ویلنگ کا رہے تھے بالکل اب کیا بتاؤں میں نے تو یقین کرا بہت میں دن بھر گھر پہ نہیں رہا ہوں میں جوش کی چلائی گیا تاکہ میں آپ کے لیے کچھ تیاری کر پاؤں کچھ مٹیریل تلاش کر پاؤں اور تحریک پاکستان میں علماء سنت کا جو کردار رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کر پاؤں لیکن آپ یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ان حالات کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو لگ بھگ بیس لاکھ شہدا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ہزارہ علماء اہل سنت جو مسلسل اس کی وجہ سے الحمد للہ رسول العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرم فرمایا اور ان کی جو کہ مسلسل رہی اور ہمیں یہ وطن عزیز حاصل ہوا لیکن آج ہم نے مقصد حصول پاکستان کو نہ صرف یہ کہ بھلا دیا ہے بلکہ ہم مقصد حصول پاکستان کے اگینسٹ اس کے خلاف کام کرتے آ رہے ہیں ابھی ان شاء اللہ اس پر بات ہوگی مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھیں آپ سے لیکن بس یہ دل کے کتاب سے یا دل کی کچھ تکلیف سے باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ آپ حضرات سے شیئر کریں امید ہے آپ حضرات میں سنا ہوگا اب میرا خیال ہے میں دہلی کے پاکستان پر گفتگو کر لوں آپ حضرات سے حکیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ حسان بھائی سے پی ایم میں بات کر لیں اور پھر جو بھی ہو بتائیے گا میں دہلی کے پاکستان کے حوالے سے کچھ حقائق آپ حضرات کو خاص طور پر بتانا چاہوں گا اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے بسم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والسلام على سيد الأنبياء أما بالله من الشيطان الرجيم الله الله الله الرحيم الصلاة عليك يا يا رسول وعلى آلك وأصحابك حبيب فلاسلام علی قیا نبی اللہ ولی کا نور اللہ بر طویل ہند غیر منقسم جی السلام علیکم مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آپ موجود ہیں مفتی صاحب حضرت آپ موجود ہیں میرے خیال سے ڈی سی ہو گئے شاید آئی تھنک تو چلے آئے حکیم ناصر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں تشریف لائیں مائک پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی بردر اینڈ سسٹر اسلام بھیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ fourteen August nineteen forty seven سے ہمارے اسلام اہل سنت وال جماعت سے کیا تعلق ہے وہ تو پاکستان کا آزادی کا دین تھا اور پاکستان تو نہیں اسلامک دین کے لیے بنی تھی وہ مسلمان کا نام کے لیے بنی تھی ہم لوگ پاکستان بنائے تھے سو اس کو ناتھنگ ٹو ڈو وتھ اسلام بھیا وہ پاکستان ہم بنگالیوں نے ہی بنایا تھا مسلم لیگ فاؤنڈر از دا بنگلہ دیشی بنگالی ہم لوگ بنائے تھے اور جناب بٹو صاحب نے ٹکڑا کر دیا تھا افسوس کی بات ہے تو یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت والجماعت جماعت سے یہ پاکستان کا سیلیبریشن کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہم لوگ بناتے تھے ہمارے انکل دادا جو لوگ تھے تو پھر بات تھا لیکن یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں بنایا تھا دراصل برٹش کا سب آئن قانون سب چلتا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے اوکے ماجفری جزاک اللہ شکرن جی، بالکل یہ بات صحیح نہیں ہے پاکستان اور اسلام ساتھ ساتھ یہ غلط بات ہے اسلام قرآن اینڈ سننا اور چیز ہے اور پاکستان اور چیز ہے آپ ذرا اسٹادی کریے یار السلام علیکم حکیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ معجون بنانے میں اتنے ماہر ہو گئے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کا جس نظریے کی بنیاد ہے وہ ہے کیا دو قومی نظریہ ہے کیا وعلیکم السلام حضرت اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر وجود ہی میں نہیں آیا اور پاکستان بنانے میں جناب کوئی کردار تھا ہی نہیں علماء کا کیا بات کر دی پاکستان کس نے بنایا یار عیسائیوں نے یہودیوں نے کس نے بنایا اور پھر بنگلہ دیش کی آپ بات کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا ہاتھ تھا اس میں وہ جا کر وہاں مفتی باہنی کے گنڈے انڈیا میں جا کر تربیت حاصل کر رہے ہیں خود گاندھی کا نواسا راہل گاندھی ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہماری پارٹی نے ہی پاکستان کو توڑا اور آپ کہتے ہیں نہیں بھٹو صاحب نے توڑا وہ تو سیاسی ایک غلطی تھی سیاسی ایک چیز تھی وہ ایک سیاسی غلطی تھی اس کو آپ لے کر بیٹھ گئے دیکھیں پرابلم تھی ہندو اور مسلمانوں میں ان پر عرصے حیات تنگ کیا گیا تھا تو وہاں کے مسلمانوں نے بے چین ہو کر مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا اور آپ کہتے نہیں تو آج کیا حالت ہو رہی ہے مسلمانوں کی انڈیا میں آپ آئیں تشریف لائیں آپ کا تو بہت سارے سوال آپ نے چھوڑ دیا تو ایک کا بات کروں انڈیا میں آپ مسلمان کا کیا حشر ہو رہا ہے یہ سب آپ پاکستانی ہم لوگ جو بھائی کو جو بنائے تھے نا ہم لوگوں کا قصور ہے جو مسلمان سفر ہو رہا ہے انڈیا میں کیونکہ ہم لوگوں کو الگ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا پورا بھارت رہنا چاہیے تھا یہ جناب قائد اعظم صاحب نے جو کیا ہے نا بھارت سے پاکستان کو ٹکڑوں کیا اور زیادہ جائیداد ہندوؤں کو دے کے آ گیا پورا دلی بمبئی آپ ہسٹری کو دیکھو نا پورا بھارت کو مسلمان نے سجایا تھا مغل امپائر تو ہم لوگ مسلمان تھے اس وقت اور انہوں نے ٹکڑا کیا اور سارے جائیداد ہندوؤں کو دے گیا پورا ادھر چھوٹا سا لیا ایسٹ پاکستان اور ادھر ادھر ویسٹ پاکستان لیا تھا اور بٹو صاحب نے جو غلطی کیا ہے نا اس وجہ سے یہ سپریٹ ہوا الیکشن ہوا چار سال کے لیے جو شیخ مجیب الرحمان وہ بیٹھنا تھا گدی پہ وہ پھر چلا جانا پھر الیکشن ہونا اور جو پارٹی تھا عوامی لیگ وہ نام بھی اردو ہے پاکستان کا پارٹی ہے وہ نام بنگالی کا کچھ تھا صرف بنگالی شیخ مجیب الرحمان اس کا لیڈر تھا تو اس نے کہا تھا نہیں وہ مچھلی کہتا ہے بنگالی ہے اس کو پاور نہیں دینا چاہیے تو یہ ریسیزم کیا ہے نا اس کو دے دیتا پاکستان ٹکڑا نہیں ہوتا بڈو صاحب نے نہیں دینا تھا اس نے کہا ایسٹ پاکستان کا مٹی چاہیے آدمی نہیں چاہیے اتنا ریسیزم بات کیا تو بھائی دیکھیں نا اپنا غلطی آپ مانے اور ابھی جو آپ حالت کر رہے ہیں نا افغانستان اور دوسرا پاکستانی بھائی لوگوں کا ساتھ آپ کا پاکستانی گورنمنٹ یہ بہت برا بات ہے مسلمان کا ساتھ جو سلوٹ کر رہے جو پاکستانی گورنمنٹ تو آپ جاگے اسلام کے نام پہ جاگے قرآن سننا قائم کرنے کے لیے جاگے جو پاکستان جس نیت سے بنایا گیا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ ہوگا اسلام قائم ہوگا اسلام زندہ باد ہوگا وہ نہیں ہوا وہ ویسٹرن کا کیپیٹلزم ڈیموکریسی زندہ باد ہو گیا ٹھیک ہے نا بھیا یہ ہم لوگوں مسلمانوں کا غلطی ہے کیونکہ ہم لوگوں کا قرآن ان سننا پہ علم نہیں ہے یہ غلط غلطی چیز ہے اوکے بھیا مائک آپ کا شکر یار حکیم صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آل انڈیا ریڈیو کے نیوز کاسٹر اور جناب جو آخری بات آپ نے کی ہے وہ تو ہم بھی مان رہے ہیں کہ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا اس پر قائم نہیں رہا اور یہاں پر وہ لوگ آ گئے جن کا تعلق ہی نہیں تھا ان لوگوں نے آ کر پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال لی اور پاکستان اس ٹریک سے ہٹ کر کسی دوسری ڈگر پہ چل پڑا یہ آپ کی آخری بات بالکل ٹھیک ہے لیکن جو آپ دوسری باتیں کر رہے ہیں نا وہ غلط ہے آپ عوامی لیگ کی بات کر رہے ہیں وہ جناب خود تعصب کر رہے تھے خود وہ تعصب کر رہے تھے انہوں نے اپنی قومیت کو اہمیت دی تھی پاکستان کو نہیں دی تھی اور خود جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ راہل گاندھی اس چیز کو اب مانتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہی بنگلہ دیش بنا تو اس کا مطلب ہے کہ عوامی لیگ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی اور مجیب الرحمان کو گورنمنٹ دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم اندرا گاندھی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیتے بھائی اس وقت اگر مجیب الرحمان کو گورنمنٹ دے دی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرا گاندھی پاکستان کی پرائم منسٹر ہوتی الیکشن کروانے ہی نہیں چاہیے تھے جو یہ کہتا ہے کہ بڑے جناب صاف شفاف الیکشن ہوئے تھے وہ وہ جھوٹ بولتا ہے سب ڈرامہ ہوا تھا بنگلہ دیش میں کسی دوسری پارٹی کو حق ہی نہیں دیا گیا تھا کہ وہ کھڑی ہو جائے الیکشن اس الیکشن میں اتنا گنڈا گردی کی گئی تھی وہاں مکتی باہنی کے بدماشوں نے کوئی کھڑا نہیں ہوا وہ بھاشوانی کہاں چلا گیا تھا باشوانی بائکاؤٹ کر گیا تھا اگر باشوانی بھی کھڑا ہو جاتا نا وہ مولانا باشوانی کیا نام تھا بھاشانی مولانا بھاشانی بھی اگر کھڑا ہو جاتا اس الیکشن میں تو مجیب الرحمان کی پارٹی جیت ہی نہیں سکتی تھی وہ بائکاؤٹ کر گیا وہ اکیلی ایک پارٹی دے گئی وہاں اور پاکستان میں جو جماعتی تھی سیاسی جس طرح کی جماعت اسلامی ہو گئی اور دیگر تھی یہ سب کی سب جناب اسی زور ڈال رہی تھی ایوب خان پہ الیکشن کرا دو الیکشن کرا دو یوں کر دیں گے تمہاری کرسی چھین لیں گے فلانا ہو جائے گا اس وقت یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈکٹیٹر نے بہت بڑی غلطی کی تھی الیکشن کروا کے اگر وہ الیکشن نہیں ہوتے تو آج بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا لیکن وہ ایک ماضی کا ہے وہ غلطی ہے وہ ہماری غلطی ہے ہم ہمیں اب چاہیے کہ ہم اپنی غلطی سے سبق سیکھیں اور جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں شریعت کی قرآن و سننا کے قوانین کی وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ کہاں قائم ہوں گے ایک ملک پر قائم ہوں گے نا دریا پہ تو قائم نہیں کر سکتے ہوا میں تو قائم نہیں کر سکتے تو پاکستان قائم بنایا ہی قرآن و سنت کے قوانین کے لیے تھا اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کی آخری بات بالکل ٹھیک تھی کہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹ چکے ہیں اس کا خمیازہ بھی ہم بھکت رہے ہیں پاکستان میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی کوئی وہاں جناب تشدد نہیں ہو رہا جو لوگ کسی دوسرے کے خرچے پر پاکستان میں آ کر فتنا فساد برپا کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی عوام کی حفاظت کرے اس کے لیے طاقت استعمال کرے اور گورنمنٹ صحیح کر رہی ہے پاکستان میں اگر کوئی گروپ کھڑا ہو کر اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بناتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا حکیم صاحب پھر آپ کہتے ہیں کہ پورے مسلم اما پہ ظلم ہو رہا ہے میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں انڈیا کے حوالے سے آج اگر ہم انڈیا میں ہوتے تو کیا ہوتا یہی ہوتا جو گجرات میں ہوا تھا یہی ہوتا جو سچر کمیٹی رپورٹ بن کے آئی تھی یہ پڑھی آپ نے منموہن سنگھ نے بنائی ہے سچر کمیٹی رپورٹ پڑھی آپ نے شاید ہی پڑھی ہو آپ نے کیا حالت ہو رہی ہے وہاں مسلمانوں کی بھائی مسلمان پاکستان میں پھر بھی بہت بہتر ہے انڈیا سے بس یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کچھ لوگ ہوں گے وہاں کچھ لوگ ہوں گے کہ ایک شاہ رخ خان اگر فلم میں آ گیا تو مسلمان وہاں بڑے خوش سارے ہیرو بنے ہیں بھائی یہ نہیں ہے سب ہاں بہت برے حالات ہیں وہاں پتہ چل جائے گا آپ کو اور ویسے بھی انڈیا کے اندر جتنی اقلیتیں ہیں وہ سب کی سب انڈیا کے خلاف اکٹھا ہو گئی ہیں یہ ہو گئے یہ وہ اپنا کیا نام ہے اس کا یار ڈونٹ نیٹ اونٹ مائی یار ایک تو چلو چلو خیر میں مائک فری کرتا ہوں وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آ گئے ڈاکٹر سنی تحریک بھائی ریکویسٹ خیر ایک میں آپ سے ایک سوال پوچھنے والا تھا یار میں وہ ٹیکس پڑھنے کے چکر میں نا میرے ذہن سے نکل گیا وہ بڑا ایک زبردست قسم کا سوال آیا تھا لیکن میں میں خیر انشاءاللہ بعد آؤں گا آ جائیں آپ تشریف لائیں اور جناب اکھنڈ بھارت نہیں بن سکتا حکیم صاحب وہ اپنی آپ آل انڈیا ریڈیو کی ٹیوننگ ہے نا وہ ذرا پاکستان کی طرف کر لیں کب تک آپ آکاش واڑی سناتے رہیں گے ہمیں یہاں بیٹھ کے پاکستان غلط بنا یہ آپ کو پروف کرنا ہوگا یہ ثابت کرنا ہوگا آ جائیں آپ مائی لو لائن ذرا میں نے مائک جمپ کر لیا بھائی گستاخی معاف کرنا اچھا سو سو ملر بھائی ذرا غور سے آپ سنیے ابھی ذرا پاکستان کا پاپولیشن آپ کاؤنٹ کیجیے کتنا مسلمان ہے اور انڈیا کا کتنا مسلمان ہے اور بنگلہ دیش کا کتنا مسلمان ہے مسلم کتنا ہے وہ ہندوؤں سے ہم لوگ بہت زیادہ ہیں ابھی ڈیموکریٹک ہوتے ہم مسلمان جو ہے نا مسلم پورا بھارت کو لیڈ کرتے آپ کیوں ہندو کا کیونکہ ہم خود سپریٹ ہو گیا مسلمان بارڈر بنا دیا اور باقی کچھ بھائی کو پیچھے چھوڑ دیا تو ابھی تو اس کا برا اثر ہونا ہی ہے انڈیا میں آپ میرے بات سمجھے نا ابھی اس مسلم کا پاپولیشن بھارت میں دیکھیں ابھی ہم لوگ پاور میں ہونا ہم لوگ اس کو بہت جائیداد دے کے آ گیا اس کو اور یہ قید اعظم صاحب کا بہت بڑا غلطی تھی جو انہوں نے سپریٹ کیا اور ہندوؤں کو بہت جائیداد دے دیا اور سپریٹ پاکستان بنا لیا اور برٹش تو چاہ رہا ہی تھا کہ اس کو ڈیوائڈ اینڈ رول کرے چلو مسلمان اور ہندو مل کے ہنگامہ لگائے تاکہ اس کو سپریشن میں جائے تو پھر یعنی کہ غلطی ہوتا رہے لڑائی جھگڑے پھر وہ برٹش رہ جائے ادھر وہ تو اس کا پالیسی تھا ڈیوائڈ اینڈ رول تو پھر گاندھی نے کیا کیا چلو مان گیا چلو بھائی ٹھیک ہے ہم سپریٹ ہو جائیں گے لیکن تم برٹش کو نہیں چاہیے یہ ہوا تھا نا بات اصل میں اگر ہم لوگ پورا بھارت کٹے ہوتے ہیں نا ابھی سپر پاور ہوتے ہیں یار ابھی یوروپ امریکہ میں کام کے لیے نہیں جاتے مسکن کی طرح اپنا ملو کا بہت سپر پاور ہوتا اگر پورا بھارت ہوتا آپ غور کریں نا اگر ہم اتنے مسلمان ہیں ابھی پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا آپ کیلکولیشن کریں ہم لوگ زیادہ ہے تو اس لیے ہم کہہ رہا پاکستان جو بنا ہے نا غلطی پہ بنا ہے غلط بنا ہے معاف کرنا آپ کا جناب السلام علیکم دیکھیں جناب حضرت آپ کے پاس تو ایک ہی بات ہے کہ آپ جس بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان غلط بنا پاکستان سے زیادہ مسلم ہیں انڈیا میں میں آپ کی بات مانتا ہوں آپ مجھے بات بتائیے ایک کہ کتنے سکھ رہتے ہیں انڈیا میں کتنے سکھ رہتے ہیں انڈیا میں کہ انہوں نے ایک سکھ پرائم منسٹر بنا دیا اور وہ دوسری دفعہ بنا دیا اور پاکستان سے زیادہ مسلم رہتے ہیں انڈیا میں اور ایک کوئی مسلمان ان کو اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ملا کہ اس کو انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے وہ عبد الکلام کو صدر بنایا تھا وہ صدر کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے سمبولک ہوتا ہے ایک جمہوری اس میں صدر کی یہی ہوتا ہے کہ کوئی آئین بن گیا تو اس نے سائن کر دیا بس ختم کہانی اس کی اور مسکرا کے تصویر کھنچوا دی اور یہ کام تھا عبد الکلام کا میں پرائم منسٹر جو ہے وہ جناب چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے مجھے بتائیے کہ ڈبل مسلمان رہتے ہیں پاکستان سے زیادہ تعداد میں مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں تو کوئی ایک مسلم نہیں ملا ان کو انڈیا کا پرائم منسٹر بنانے کے لیے اور آج آپ ہندو سے پوچھ لیں تو وہ کہے گا کہ گاندھی کی وجہ سے پاکستان بنا ہے نہرو کی وجہ سے پاکستان بنا ہے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بنا ہے مسلمانوں پر اس وقت زندگی تنگ کر دی گئی تھی آپ تاریخ جا کر دیکھیں نا مسلمانوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ نے ہندی پڑھنی ہے وہ سنگ سکس کون سی زبان ہوتی ہے ان کی وہی پڑھنی ہے آپ نے ترانہ وہی پڑھنا بندے محترم کر کے کچھ ہوتا ہے ان کا وہی ترانے آپ نے پڑھنے آپ پر عرصے حیات تنگ کی جا رہی تھی ہاں وہی سنگ وہ کچھ ایسے ہی کچھ کہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم سپر پاور ہوتے آج بھی تو انڈیا بہت بڑا ہے پاکستان تو اب اس کے دو صوبے کے برابر نہیں ہوگا وہ کون سے سپر پاور ہیں تین ریاض پڑی ہوئی ہے بچے مر رہے ہیں اس نے کیا کر دیا انڈیا نے ایٹم بم کی بھنڈی بنا کر وہ کھلائے گا اپنی عوام کو حکیم صاحب بڑا تو آج بھی ہے وہ پاکستان سے لیکن وہاں پر اقلیت ان سے خوش نہیں ہے اور اس کا آپ بار بار دیکھ چکے ہوں گے جب سے انڈیا بنا اور جب سے پاکستان آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں کیا ہوا ہے نہیں نہیں جناب اپنا کیا نام ہے حکیم صاحب آپ غلطی پر ہیں آ, وہ تمام لوگ جو قیام پاکستان کی تحریک میں شامل تھے چاہے وہ خواص میں ہو عوام میں ہو وہ بیوقوف اور احمد نہیں تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور کسی بھی سرزمین کی آزادی کے لیے پڑھے لکھ کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اسلح بندوق لڑائی جھگڑے سے کوئی ملک زمین آزاد نہیں ہو جاتی آپ کو ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں ٹیلنٹڈ لوگ جو آپ کی بات کو منوا کر اپنا حصہ لیں اور وہ ہوا ہے اور دنیا نے مانا ہے اور ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں حتیم صاحب آپ تو کہانی دے رہے ہیں پاکستان جب بنا تو کیا تھا پاکستان کے پاس تو کچھ نہیں تھا اور آج تو بہت کچھ ہے خود بنایا پاکستانیوں نے ہم پر ظالم اور جابر قسم کے ڈکٹیٹرز آئے ہم پر کرپٹ جمہوریت کے نام پر یہ گنڈے آ کر بیٹھے لیکن پھر بھی پاکستان نے ترقی کی ہے آج ہماری پہچان ہے شناخت ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو جناب میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی وہ تو احمقانہ بات لگ رہی حکیم صاحب اور کچھ نہیں آ جائیں آپ تشریف لائیں یار اب وہ جم مت کیجیے گا وہ ہماری جو لو لینڈ بھائی ہیں نا ان کو آنے دیں ان بیچارے کا سرور بھی جو ہے وہ آپ تشریف لے آئے جناب معجون کھایا کریں آپ وہ بیشتی زیور کا وہ ماجون ہے نا وہ قبرستان جا کر وہ چوٹے پکڑ کے اور وہ بنا کر وہ سارا کھایا کریں آپ سرور السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سوری جی، یار جو ہے وہ میں